اے آمان والو اپن جانو ہے اور اپنی گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے دینا آدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کروئی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم ناؤ ٹالتے اور جو انہین حکم ہو وہی کرتے